عباد بن عبداللہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم جو کچھ زبیر مجھے دے اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں کہ جو وہ مجھے دے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کرو اور برتن میں سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھتر